وأصحابه النجبا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى صائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين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 الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين رب شرالي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی نے مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے کل کے معروضات میں یہ عرض کیا تھا کہ میرے محبوب نے تیرہ سال مکی زندگی میں جو مسئلہ قوم کو امت کو سمجھایا وہ مسئلہ توحید ہے آج جس دین کو ہم نے لاوارس سمجھ لیا ہے اور آج جو دین اپنے دین والے ملکوں میں بھی غریب ہو کے اجنبی بن کے رہ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تاریخ کو کبھی سامنے نہیں رکھا اگر آج ہمارے سامنے میرے محبوب کی مکی زندگی کی پوری تصویر اور پوری تاریخ سامنے ہوتی اگر آج کلمے پڑھنے والے کو یہ پتا ہوتا کہ یہ کلمہ ہم تک کیسے پہنچا ہے بھائی آرام سے کیا شور مچا رکھا ہے کہ اس بات پہ ہم غور کریں کہ یہ دین جو آج ہمارے پاس ہے جس کلمہ اسلام اور کلمہ شہادت پر الحمدللہ ہمیں اپنی نجات کی امید ہے آج جو حج کرنے کے لیے آپ آئے ہیں آپ کے دل میں کابت اللہ کی ایک محبت ہے مدینہ منورہ کے لیے ایک تڑپ ہے یہ دین آپ کو ایسے پہنچ گیا ہے بغیر کسی تکلیف کے ٹیلی فون کیا اور دین تمہارے گھر میں پہنچ گیا تھوڑا سا ان واقعات کو سامنے رکھو گے جب اللہ تمہیں اپنے گھر میں لے آئے جب اللہ تمہیں مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے تو ایک ایک پہاڑ پہ ایک ایک پتھر پہ غور کریں اور تصور کریں اور چودہ سو سال پرانی تاریخ کو ذہنوں میں دہرائیں کہ کہیں بلال تڑپ رہا ہے اور کہیں خباب ابن حرت تڑپ رہا ہے اسی سرزمین حرم پہ آپ غور کریں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک لمبا آدمی سفید رنگ ہے سفید چگا پہنے ہوئے ہیں پتھر برسا رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے خبردار خبردار اس نوجوان کی بات نہ سنے اور اللہ کے نبی پتھر برداشت کر رہے ہیں اور قوم کو دعوت دے رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ محبوب خدا مجھے یہ بتائیں کہ آپ پر سب سے زیادہ شدید دن کون سا گزرا ہے فرمایا عائشہ جب میں مکے والوں سے مایوس ہو گیا مجھے مکے کی زمین بنجر نظر آئی مجھے قریش سے کوئی خیر کی امید باقی نہ رہی مجھے اپنوں نے بیگانہ بن کے ستانا شروع کر دیا میرے راستے میں کانٹے بچھا ڈالے گئے میرے صحابہ کو انگاروں پہ لوٹا دیا گیا تو میرے دل میں خیال آیا میں طائف جاؤں شاید ان کے دل اللہ نرم کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے طائف کا سفر کیا ہوائی جہازوں پر کاروں پر آج تو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں بس میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن میں اور کہتے ہیں جی بہت تھک گئے اور جی سفر نے چور چور کر دیا ہے اور جی اس لیے صبح اٹھ نہیں سکا نہ آدھی نہیں پڑی کہ جی تھکا ہوا تھا میں بہت کیوں جناب ہل چلا کے آئے تھے نہیں نہیں جی مدینہ سے آئے تھے مدینہ شریف سے سرکار دو عالم کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ماں ابن حارثہ کے ایک غلام ہیں اور ایک محمد وصفا اور پیدل کا سفر ہے اور پہاڑ ہے یہ سڑکیں تو اب بن گئی ہیں نا طائف کی راستے ہیں پیدل کی منزلیں ہیں کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے کوئی پانی پینے کا کیا ہے کوئی ستو ساتھ رکھ لیے اور پانی کا گھونٹ پی لیا اور سفر کرنے والا کون ہے محمد الرسول اللہ جانتے ہو کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نام تو سب لے لیتے ہو نا سارا قرآن کھول کے دیکھو اور نے کیا عجیب بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں دیکھو تو سارے قرآن باغ میں سیرت محمد مصطفیٰ نظر آئے گی حضرت حکیم الامت نے کیا پیاری بات لکھی ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں اللہ کے قرآن میں جو کال ہے وہ میرے محمد مدنی کی زندگی میں حال ہے سارے قرآن پاک نے جس کی اللہ نے قرآن میں تصویر کھینچ دی ہو جس کا نام سے لے کر نصب سے لے کر حسب سے لے کر وطن سے لے کر صفت سے لے کر خلق سے لے کر اخلاق سے لے کر عادات سے لے کر جس کا شان اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہو اس کا شان کیا ہو سکتا ہے آپ نے تو سیرت سنی ہوگی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بندے سے کسی مولوی سے کتابوں میں بڑی ہوگی کسی لکھنے والے کی قلم سے لیکن اصل سیرت تو وہ ہے نا جو خود خالق بیان کرے اس لیے بی بی عائشہ نے صلی اللہ وسلم رضی اللہ عنہ نے کیا بیان فرما دیا فرمایا میرے مدنی کا خلق دیکھنا ہو میرے مدنی کی سیرت دیکھنی ہو قرآن پڑھ لو یعنی وہ شان والا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام بھی پوچھو تو قرآن بتلاتا ہے یعنی جس کا نام بھی اللہ نے قرآن میں لیا ہے وما محمد اللہ رسول اور کہیں فرمایا ما کان محمد محمد احد من رجالکم اور کہیں فرمایا کہ میرے مدنی کا نام جہاں محمد ہے وہاں آپ کے آنے سے پہلے آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے میرے نبی مبارکیں دے رہے ہیں بشارتیں دے رہے ہیں وہ مبشرم بے رسولی اتیبا احمد احمد بھی اور محمد بھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی آسمانوں پہ نام احمد ہیں بے ست سے قبل نام احمد ہیں اور پیدا ہونے کے بعد نام محمد ہے اور واقعی میرا مدنی احمد بھی ہے محمد بھی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا بھی نبی سب سے زیادہ جس کی مدا ہوئی وہ بھی میرا مدنی احمد مانا سب سے زیادہ اللہ کا حمد کرنے والا اور محمد مانا جس کا سب سے زیادہ مدا کی گئی ہو یہ واقعی نام اگر سجدہ ہے تو میرے مدنی محبوب کو سجتا ہے اور اس لیے خدا کہتا ہے یہ تو میرے مدنی کے نام ہے احمد بھی محمد بھی اور اگر صفتیں دیکھ رہی تو کہیں فرماتے ہیں بشیر بھی ہے نذیر بھی ہیں وہ سراج منیر بھی ہے وہ دائی اللہ بھی ہے وہ مدثر بھی ہے وہ مزمل بھی ہے کہیں صفاتی نام دیکھ رہے ہوں تو فرمایا ائیو ابیو امنا ارسلنا کا الاللہ بإذنه شاج منیرا اور کئی فرمایا وما الا رحمتا للعالمین اور کہیں فرمایا ما کان محمد ابا رسول اللہ اور کہیں اللیل الا قلیلا اور کہیں فرمایا یا ایوہ المدسر قوم جس کا نام قرآن پوچھو ذاتی نام بھی بتلاتا ہے صفاتی نام بھی بتلاتا ہے جس کی صفتیں بھی خود اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اس محبوب کی شان کیا ہوگی کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم سب حضرات جتنے کھڑے ہیں درو شریف پڑھ لیں اور جنہوں نے پڑھا ہے درو شریف وہ بیٹھ جائیں جنہوں نے پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں جو نہیں پڑھتے وہ کھڑے رہیں غور کر لو ایک مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ لو سارے قرآن پہ نظر ڈالو اللہ نے یہ تو فرمایا کہ یا آدم ہے کہ نہیں یا ابراہیم ہے یا مسکن انت وزوجک الجنہ اور کہیں فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاهِيم اور کہیں فرماتے ہیں یا ذکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَاوِنْ اسْمُهُ يَحْيَا اور کہیں فرماتے ہیں یا حیاء خُزِ الْكِتَابِ اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا یا ابراہیم لیکن سارے قرآن میں میرے اللہ نے کہیں نہیں فرمایا یا محمد کہیں فرمایا ہاں جی نہیں نہیں سوچ لیں اگر کہیں ہے ممکن ہے کوئی آیا تھا میں یاد رہو کوئی حافظ بیٹھا ہو بھائی سارے قرآن میں یا محمد ہے تو تم نے کہاں سے نعرے نکالے ہیں یا رسول اللہ یا محمد ہاں آخر سوچو غور کرو کہ اللہ آدم کو تو یہ آدم کہہ دو کہ اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا میرے بندے میرے ساتھ ندا میں شرک کر کے میرے مدری کو بلائیں گے اس لیے فرمایا کون محمد اور کہیں فرمایا یا رسول اور کہیں فرمایا میں نبی دل اور ساتھ غور کرو اتنی صفت شان والا پیغمبر لیکن جب کہیں مارکت لارا شان کا مقام آیا وہاں اللہ نے فرمایا تو صفت عبد کے ساتھ یاد فرمایا تاکہ اللہ کے بندے شرک سے بچ جائیں نبی کو نبی سمجھے خدا کو خدا سمجھے اب ایمان سے کہو جب چیلنج کا وقت ہو مقابلے کا وقت ہو تو وہاں تو آدمی اپنے شان بیان کرتا ہے نا اصولی بات ہے یعنی جب کافروں کو چیلنج دیا جا رہا ہے ان کون تم اب دینا اللہ نے فرمایا میرا محبوب ساری دنیا کو چیلنج کر دو اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اتارا ہے کس پہ آنا یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ رسول نا اللہ نبی نا یہاں فرمایا تو آلو آپ دے حالانکہ چیلنج کا وقت ہے مقابلے کا وقت ہے اسی طرح میرا جو اس پہ نظر ڈال سب سے بڑا موجزہ جو زمینی بھی ہے آسمانی بھی ہے جس کا تعلق زمین سے بھی ہے آسمان سے بھی ہے فضا سے بھی ہے ہوا سے بھی ہے قرآن سے بھی ہے شمس و کمر سے بھی ہے ایک ایسا موجزہ ہے میرے محبوب کا اسرا اور میراج کے سارے نبیوں کے موجے ایک طرف میرے مدنی کا میراج ایک طرف ہے کہ نہیں نہ حضور جیسا میراج کسی کو ملا ہے اچھا میراج جو ہے وہ صرف ایک موجودہ ہے اس میں برا کہے تو الگ موجودہ میرے محبوب کا سینہ کھولا جائے تو الگ موجودہ میرا محبوب موسا پیغمبر کو قبر میں دیکھے تو الگ موجودہ اور لاکھوں پیغمبر مسجد اقسا میں کھڑے ہوں تو الگ موجودہ آسمانوں پہ جائے تو موجدہ جنت دیکھے تو الگ موجزہ ایسا موجزہ لیکن کیا فرمایا اسرا بے اب یہاں نہیں فرمایا بے رسول ہی بے حبیب ہی بے خلیل ہی بے نبی ہی فرمایا نانا اسرا بے اب دہی اور جب اللہ نے میراج کے بعد بھائی کی تو کیا فرمایا اب دہی ماں اوہا اور پانچ دفعہ نماز میں اللہ نے جو پابند کیا تو کیا شہاد ان محمد آگے کیا ہے ہاں جی پڑھ لو نہ آپ کے ملک میں کوئی اور ہے تحیات وہاں کیا پڑھتے ہو <laughs> یہی نا ہنسو نہیں سیدھی بات بتاؤ وہاں نور ہو نہیں پڑھتے اشاد ان محمد ہو رسول ہو نہیں پڑھتے کیا پڑھتے ہو تو نماز میں جو پڑھتے ہو وہ باہر آ کے پھر جاتے ہو وہ باہر والی بات جھوٹھی ہے نماز والی جھوٹھی ہے باہر والی بات جھوٹھی غور کرو خدا کے لیے اللہ نے اپنے کعبے میں بھیجا ہے یہ سمجھ لو کہ ایک مہینہ اللہ نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تیرا دل بھی دماغ بھی جسم بھی جان بھی ہر چیز پاک ہو جائے دل دماغ شرک سے پاک ہو جائے بدن گناہوں سے پاک ہو جائے اور کفن باندھ کے تو جب لبے کہے تو مولا کہے بندہ آ جا میں راضی ہوں میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے اللہ نے میراج والی رات کیا بیان فرمایا اب دیکھی وجہ کیا تھی بیان کر دیا کہ میں آج اتنا اونچا ہو رہا ہے سب نبی نیچے رہ گئے مدنی اونچا چلا گیا جبریل نیچے رہ گیا مدنی اونچا چلا گیا کہیں بندے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں سمجھ لیں کہ محمد جتنا اونچا بھی ہو عبد ہوتا ہے بس یہی مسئلہ سمجھ لو اسی لیے میرے محبوب نے تکلیفیں برداشت کی کہ وہ محبوب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جس کا نام پوچھو تو قرآن گواہی دیتا ہے اچھا اللہ میاں میرا محبوب کا گھر کدھر ہے نام تو ہم نے پڑھ لیا قرآن میں لیکن میرے مدنی کا وطن کہا ہے جگہ کہا ہے گھر کہا ہے اور میں قرآن پڑھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ حجی و درودی نہیں پڑھتے جھگڑا ہے بھلا درود پڑھو گے تو رحمت آئے گی دل سے درود پڑھ اور دل سے آج دعا کر لے اللہ محمد والا دین سمجھا دے مدنی والا دین سمجھا دے دعا کر لے اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچا دے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا دے اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں جہاں تیرا کعبہ ہے جہاں تیرا مدنی پیدا ہوا ہے جہاں جبریل اترا ہے جہاں دین اسلام کا نعرہ لگا ہے انہی پہاڑیوں پہ آج ہمیں صحیح عقیدہ نصیب کر دے میرا اللہ میرے مدنی کا گھر کہاں ہے کس ملک میں پیدا ہوئے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا تو بڑے قرآن پڑھے نہیں قرآن پڑھو کہ لا اقسم بهذا البلد وانت بے بهذا البلد میرا اللہ کون سی جگہ فرمایا لے تن زیرا امل ومن ہولہ میرے مدنی کا گھر وہ ہے جس کے لیے خلیل نے مانگی تھی دعا کہ میرا مولا میں بچوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بے آب ہو گیا ہے آبادی کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں اللہ نے فرمایا خلیل فکر نہ کر آج جو جگہ آباد نہیں وہ تو ساری کائنات کو آباد کرنے کا ذریعہ بنا دوں گا وہ کون کون سی جگہ تھی فرما فرمائند محرم میرا مولا تیرے حرمت والے گھر کے پاس وہاں چھوڑ کے اسماعیل کو جا رہا ہوں اور اللہ نے فرمایا میرا خلیل جس جگہ تو نے اسماعیل کو چھوڑا ہے یہاں اسماعیل کے نصب سے اسماعیل کے بلد سے میں ایسا نبی پیدا کروں گا کہ پھر اس شہر کی بھی میں قسمیں کھاؤں گا قرآن میں کہ لا اقسم بهذا البلد وانت وانت ہلم بہادل البلد اللہ ہے محمد مجھے تیرے اس شہر کی قسم میں کون سا شہر البلد کون سا شعر ہے اللہ وہ تین وہ تور سین بہادل بلد اللہ نے میرے مدنی کا نام بھی بتلا دیا اللہ نے میرے مدنی محبوب کا گھر بھی بتلا دیا کہ جہاں خلیل نے چھوڑا جہاں میرا کعبہ ہے وہی میرے محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم شکر نہیں کرتے ہو آج اللہ تمہیں لے آیا ہے کہہ دو الحمدللہ کتنا خوش نصیب ہیں ہم کیا آج اس گھر میں بیٹھے میرا اللہ میرے محبوب کا نصب اللہ برما دے میرا قرآن کھولو قرآن میں میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے مولا کہاں لکھا ہے فرمایا پڑھو کا یتیمن یجد کا فآوا من کا بالن فہدا فوجد قائلا فاغنا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا ہم نے نہیں پایا یتیم اللہ ایک یتیم کا ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ وہ یتیم یعنی جس کا باپ نہ ہو یہ قیدا سمجھ لو انسانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو اور حیوانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے لیکن مردوں میں انسانوں میں اگر ماں زندہ باپ زندہ ہے تو وہ یتیم نہیں کہلاتا اللہ نے میں وہ محبوب ابھی آپ پیدا نہیں ہوں گے کہ آپ کے والد کو اٹھا لوں گا ابھی آپ کا بچپن ہوگا کہ اما کو بھی بلا لوں گا وجہ کیا ہے کہ کل اگر میرے مدنی کا کمال دیکھیں جمال دیکھیں شان دیکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ جناب اس کے باپ کی کمال ہے یا علم دیکھیں کہیں استاد کی کمال ہے کیسا استاد ملا ہے کیسے ماں باپ ملے ہیں جنہوں نے تربیت کی ہے اللہ نے بنا محبوب میری غیرت گوارا نہیں کرتی تیرے کمال کو نسبت ہو تو میری طرف تیرے جمال کو نسبت ہو تو میری طرف سمجھ آیا کہ نہیں دیکھو نا بعض بچے اچھے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ جو اچھا تھا وہ جی بڑے عالم کا بیٹا ہے نا بڑے بزرگ کا بیٹا ہے اگر لڑکا امتحان میں اعلیٰ نمبر لے کے نکل آئے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لڑکے نے بھی بڑی محنت کی لیکن استاد بھی تمہارا اعلیٰ میرا اللہ نے فرمایا نا نا تجھے ظاہری بولنے والا بھی میں پڑھا والا بھی میں کمال دینے والا بھی میں جمال دینے والا بھی یتیم کہتے تو ہو سکتا تھا آگے فرمایا آوا پھر میں نے تمہیں خود پالا ٹھکانہ دیا بابا زیادہ گادو اور میرا محبوب تم اس بات میں گم تھے کہ میں کیسے ہدایت کا رستہ دیکھوں یہاں کتاب بھی نہیں کوئی مدرسہ بھی نہیں اللہ نے فرمایا محبوب فکر کیوں کرتا ہے میں تجھے ایسی ہدایت دوں گا کہ کائنات کا ہادی بنا دوں گا اللہ اکبر بابا فاغنا